يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وَإِن أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اے ایمان والو عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور خوشنودی اللہ تعالیٰ کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ گو وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو یا اپنے ماں باپ کے یا رشتہ دار عزیزوں کے وہ شخص اگر امیر ہو تو اور فقیر ہو تو دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو زیادہ تعلق ہے سو تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑ دینا اور اگر تم نے کج بیانی یا پہلو تہی کی تو جان لو کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالیٰ اسے پوری طرح باخبر ہیں سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے سچی گواہی کو چھپانا جائز نہیں خواہ کسی کے خلاف ہو اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ عدل و انصاف پر مضبوطی سے جمے رہیں اس سے ایک انچ ادھر ادھر نہ سرکیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے ڈر کی وجہ سے یا کسی لالچ کی بنا پر یا کسی کی خوش آمد میں یا کسی پر رحم کھا کر یا کسی کی سفارش سے عدل و انصاف چھوڑ بیٹھیں سب مل کر عدل کو قائم و جاری کریں ایک دوسرے کی اس معاملے میں مدد کریں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں عدالت کے سکے جما دیں اللہ تعالیٰ کے لیے گواہ بن جائیں جیسے اور جگہ اللہ کا فرمان ہے وہ عقیم الشہد اللہ یعنی گواہیاں اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے دو جو بالکل صحیح صاف سچی اور بے لاگ ہوں انہیں بدلو نہیں چھپاؤ نہیں چبا کر نہ بولو صاف صاف سچی شہادت دو چاہے وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو تم حق گوئی سے نہ روکو اور یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ اپنے اطاعت گزار غلاموں کی مخلصی کی صورتیں بہت سی نکال دیتے ہیں کچھ اسی پر موقف نہیں کہ جھوٹی شہادت سے ہی اس کا چھٹکارا ہوگا گو سچی شہادت ماں باپ کے خلاف ہوتی ہو گو اس شہادت سے رشتہ داروں کا نقصان ہوتا ہو لیکن تم سچ کو ہاتھ سے نہ جانے دو گواہی سچی دے دو اس لیے کہ حق ہر ایک پر غالب ہے گواہی کے وقت نہ تو تونگر کا لحاظ کرو نہ غریب پر رحم کرو ان کی مصلیحتوں کو اللہ تعالیٰ تم سے بہتر بہت بہتر جانتے ہیں تم ہر صورت اور ہر حالت میں سچی شہادت ادا کرو دیکھو کسی کے برے میں آ کر خود اپنا برا نہ کر لو کسی کی دشمنی میں عصبیت اور قومیت میں فنا ہو کر عدل و انصاف ہاتھ سے نہ چھوڑ بیٹھو بلکہ ہر حال ہر آن عدل و انصاف کا مجسمہ بنے رہو جیسے اور جگہ اللہ کا فرمان ہے یعنی کسی قوم کی عداوت دشمنی تمہیں خلاف عدل کرنے پر آمدہ نہ کر دے عدل کرتے رہو یہی تقوی کی شان کے قریب تر بات ہے عبداللہ بن نواحہ رضی اللہ عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والوں کے کھیتوں اور باغوں کا اندازہ کرنے کو بھیجا تو انہوں نے آپ کو رشوت دینی چاہی کہ آپ مقدار کم بتائیں تو آپ نے فرمایا سنو اللہ تعالیٰ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تمام مخلوق سے زیادہ عزیز ہیں اور تم میرے نزدیک کتوں اور خنزیروں یعنی سوروں سے بدتر ہو لیکن باوجود اس کے رسول اللہ کی محبت میں آ کر یا تمہاری عداوت و دشمنی کو سامنے رکھ کر ناممکن ہے کہ میں انصاف سے ہٹ جاؤں اور تم میں عدل نہ کروں یہ سن کر وہ کہنے لگے بس کسی سے تو زمین و آسمان قائم ہے یہ پوری حدیث سور معدہ کی تفسیر میں آئے گی انشاء اللہ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے شہادت یعنی گواہی دینے میں تحریف کی بدل دی غلط گوئی سے کام لیا واقعے کے خلاف گواہی دی دبی زبان سے پیچیدہ الفاظ کہے واقعات کم و بیش کر دیے یا کچھ چھپا لیا کچھ بیان کر دیا تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ جیسے باخبر حاکم کے سامنے یہ چال چل نہیں سکتی وہاں جا کر بروز قیامت اس کا بدلہ پاؤ گے اور سزا بھگتو گے صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین گواہ وہ ہیں جو دریافت کرنے سے پہلے ہی سچی گواہی دے دیں